حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ ان کی والدہ ام الفضل بنت حارث نے ان کو سنا کہ وہ سورہ والمرسلات عرفا کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بیٹے تم نے اس صورت کے قرآن سے مجھے یاد دلایا ہے کہ یہ آخری چیز تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ اسے مغرب میں پڑھ رہے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو دس